حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جسے خواب میں وہ چیز نظر آئے جو مرد کو نظر آیا کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے یہ چیز نظر آئے اور اسے انزال ہو جائے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول کیا ایسے بھی ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مرد کا پانی گاڑا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے ان دونوں میں سے جو بھی سبقت لے جائے یا غالب آ جائے بچہ اس سے مشابہ ہوتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 601